نعت سے پہلے چند اشعار ماں کے حوالے سے پیش خدمت سماعت فرمائیں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اور اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا اور پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں اور ماں کا ایک ٹوٹا ہوا چشمہ نہیں بنوا سکے تو ماں بیچاری کیا کہتی ہے سماعت فرمائے کہ پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں ماں کا ایک ٹوٹا ہوا چشمہ نہیں بنوا سکے تو ماں کہتی ہے میرا ٹوٹا ہوا چشمہ اگر بنوا دیا ہوتا میرا ٹوٹا ہوا چشمہ اگر بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگون اچھی مہورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی یہ تو ہمارے عبداللہ بھائی تھے ان کی فرمائش تھی اس لیے میں چند اشار آپ کے سامنے پیش کر دیا اس کے بعد چند قطعات پیش خدمت سماعت فرمائے جو نبی کا غلام ہوتا ہے وقت کا وہ امام ہوتا نبی کا غلام ہوتا ہے وقت کا وہ امام ہوتا ہے اور سونے والوں اٹھو ذرا جاگو سونے والوں اٹھو ذرا جاگو ذکر خیر الانام ہوتا ہے ذکر خیر الانام ہوتا ہے پڑھ کے سلے آلہ جو سو جائے خلد کی وادیوں میں کھو جائے پڑھ کے سلے آلہ جو سو جائے کی وادیوں میں کھو جائے اور خواب میں گر ہو دید آقا کی خواب میں گر ہو دید آقا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے ہم غریبوں کی عید ہو جائے اور اس شعر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے سمات فرمائیں پیڑ پودے سلام کرتے ہیں جانور احترام کرتے ہیں پیڑ پودے سلام کرتے ہیں جانور احترام کرتے ہیں اور میرے آقا کے کوئی اشارے پر میرے آقا کے کوئی اشارے پر سنگ ریزے کلام کرتے ہیں سنگ ریزے کلام کرتے ہیں اس کے بعد اس چار مصرے پر خاص طور سے توجہ چاہوں گا ان مریضوں کو کیا دیا جائے ایسا نسخہ بتا دیا جائے ان مریضوں کو کیا دیا جائے ایسا نسخہ بتا دیا جائے اور جس کو کوئی دوا نہ کام کرے جس کو کوئی دوا نہ کام کرے آب زمزم پلا دیا جائے آب زمزم پلا دیا جائے ایک نات کے ناول کی ایک نظم کے چند اشعار پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں ایمان زندہ باد ہے قرآن زندہ باد قرآن زندہ باد ہے ایمان زندہ باد اس پار اپنی عید ہے اس پار اپنی عید بے شک بنیں گے غازی یا ہوں گے ہم شہید اس پار اپنی عید ہے اس پار اپنی عید بے شک بنیں گے غازی یا ہوں گے ہم شہید اب تک ہے اپنے دل میں یہ ارمان زندہ باد ایمان زندہ باد ہے قرآن زندہ باد ایمان زندہ باد ہے قرآن زندہ باد باطل پرست اب باز آؤ تم ہم کو مٹانے والو کہیں مٹ نہ جاؤ تم باطل پرست طاقتوں عباز آؤ تم ہم کو مٹانے والو کہیں مٹ نہ جاؤ تم شیطان مرد آباد ہے انسان زندہ باد ایمان زندہ باد ہے قرآن زندہ باد قرآن زندہ باد ہے ایمان زندہ باد شداد ہو نمرود ہو حامان کے فرعون اسلام کو مٹا سکا ایسا ہوا ہے کون شداد ہو نمرود ہو حامان کی فرعون اسلام کو مٹا سکا ایسا ہوا ہے کون جب تک رہیں گے حافظ قرآن زندہ باد ایمان زندہ باد ہے قرآن زندہ باد قرآن زندہ باد ہے ایمان زندہ باد اور اس شعر پہ خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ تاریخ بدر تم نے ابھی تک پڑھی کہاں جھنکار میری تیغ کی تم نے سنی کہاں تاریخ بدر تم نے ابھی تک پڑھی کہاں جھنکار میری تیغ کی تم نے سنی کہاں حق پر گئی ہے جان حق پر گئی ہے جان تو اے جان زندہ باد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 العظيم وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين <clears throat> میرے محترم علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھی ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی بہت اچھا رکھے ہمارے قاری صالح صاحب کو جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں ماں کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائی اور نعت پاک بھی بہت پیاری سنائی اور حمد پاک بھی بہت پیاری سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نظم کو اور نعت کو اللہ قبول فرمائے قاری صالح صاحب کو بڑی محنت سے یہاں لایا گیا میں نے گزشتہ ہفتے لیسٹر تھا جب بھی فون کیا کہ قاری صاحب آئے کچھ سنائے لیکن یہ قرآد پڑھنے والے اور نعت پڑھنے والے بڑے نازک ہوا کرتے ہیں ابھی وہ اللہ ہمارے فیصل بھائی کو اچھا رکھے کہ انہوں نے مان لیا ہمارے عبداللہ بھائی نے بات کی اور قاری صاحب آ گئے ہمارے درمیان میں ماشاء اللہ دارالعلوم دیوبند دیوبند میں تشریف رکھتے ہیں ماشاء اللہ اور لمبا چوڑا کام کرتے ہیں اللہ ان کے کام کو بھی قبول فرمائے لمبا چوڑا کام کرتے اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے اور ماشاء اللہ وہ بھی لمبے چوڑے ہو گئے ہیں صحیح نا کہاں فیصل بھائی کہاں میں غلط تو نہیں بول رہا ہاں کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا تھا تو اتنے موٹے نہیں تھے اب تو ماشاء اللہ دیکھو لہیم شہیم بس تتن فری علم و جسم ہاں جب میں موٹے کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں بھائی تو بھی خوش نصیب ہے بھائی ایک مرتبہ ایک آدمی کالی صاحب بہت پیاری بات ہے یہ یہ مجمع اصل میں ایسا ہے نا ورنہ آپ نے اتنے پیارے پیارے نظم اور نعت کے مصرے پڑھے کہ جھوم جانا چاہیے تھا لیکن لمبے لمبے روزے کرے کیا نہیں ایک موٹا آدمی تھا ایک موٹا آدمی تھا موٹا ہاں، ہمارا قاضی صاحب ہاں، جیسا نعیم شہیم بہت موٹا ہو گیا اس نے سوچا میرے کو دنیا میں نہیں رہنا سوچا مجھے دنیا میں نہیں رہنا ہو گیا کوئی چار پانچ منزلہ بلڈنگ کے اوپر چڑھ گیا اور کہا کہ میں وہاں سے کودی ماروں چھلانگ لگاؤں مر جاؤں بات ختم ہو جائے یہ موٹا پا کیسا اس نے زور سے جو چھلانگ لگائی جو نیچے آ کے دھرام سے جو گرا جب گرا تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو پوچھا میں کہا کیا ہوا کہا تیرے کو کچھ نہیں ہوا دو بندے پہ تو گرا وہ مر گئے قاری صاحب ہم تو آپ سے دور دور ہی رہیں گے خیر میرے پیاروں ماشاء اللہ آپ سب جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں درمیان میں فاصلے بہت ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں نا آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے اور بھی فاصلے بہت ہیں اور ہمارے بہت سے جوان بھائی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں میں اس لیے بھائی ٹیک لگائیں مجھے کچھ نہیں جاتا آپ کو اللہ اچھے اچھے ٹیک عطا فرمائیں اللہ قیامت میں ممبروں کے ٹیک آپ کو عطا فرمائیں لیکن چونکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کے ذکر کرنے میں ادب بہت ضروری ہے اور آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک میں بھی ادب بہت ضروری ہے میرے دوستوں کوئی شان مصطفیٰ کا احترام ہی کر لیتا ہے اللہ جنت کا فیصلہ کر لیتا ہے بھائی سب ادب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے مل مل کے میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی الله لا لا لا معبود مطلوب گا لا مقصود دو لمت لا بائی نواں لمت لا دو لام شو لا نو آگو لائی لا گا یہ نو لا لائی نو آو لا گا نوا کلا لا لا تواب إلا الله لا قابض إلا الله لا باسط إلا الله لا خافض إلا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 لے جاؤں اس کے بعد ہم ایک حقیقت کی طرف آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنی معرفت ہم کو عطا فرمائے میرے دوستو میرے دوستو ایک نبی ایک نبی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام بولو ہاں بولو بھائی سنا نہیں سنا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں نہیں تو پورے قرآن میں پچاس مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید میں لیا ہے کن کا بھائی حضرت ہمارے پاس جو قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے جو کلام پاک شروع ہوتا من الجنتی الناس پر ختم ہوتا نہیں نہیں تو پچاس سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی وہ تعریف فرمائی سننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم کو دیکھو میرے ابراہیم سے بڑھ کر مصیبت پر صبر کرنے والا کون ہوگا اللہ فرماتے میرے ابراہیم سے بڑھ کر رونے والا کون ہوگا ہوگا اور میرے ابراہیم سے بڑھ کر میرے سامنے جھکنے والا کون ہوگا کہو سبحان اللہ بھائی ساتھ میں کہہ دو نا سبحان اللہ اللہ نے کلام مجید میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہم منیب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم سے بڑھ کر مصیبت پر صبر کرنے والا کون ارے میرے ابراہیم سے بڑھ کر رونے والا کون اور میرے ابراہیم سے بڑھ کر جھکنے والا کون کون حضرت ابراہیم بولو کون حضرت اور ایک جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیار سے فرمایا اتنے پیار سے فرمایا میرے ابراہیم اگر تمہاری پوری قوم سجدہ کرے سب کا سجدہ ایک پلے میں ہوگا لیکن تیرا سجدہ ایک پلے میں ہوگا اور تیرا پلہ بھاری ہوگا قوم کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی ابراہیم پوری قوم سجدہ کرے اس سے بڑھ کر تیرا سجدہ ہوگا ارے پوری قوم رکو کرے اس سے بڑھ کر تیرا رکو ہوگا ارے پوری قوم نماز پڑھے اس سے بڑھ کر تیری نماز ہوگی ارے پوری قوم عبادت کرے اس سے بڑھ کر تیری عبادت ہوگی ہوگی پوری قوم ریاضت کرے اس سے بڑھ کر تیری ریاضت ہوگی پوری قوم مجاہدہ کرے اس سے بڑھ کر تیرا مجاہدہ ہوگا اللہ نے ایک جملے میں حضرت ابراہیم کو فرمایا تیرا پلہ پوری قوم سے بھاری ہوگا کہہ دو سبحان اللہ چودوے پارے کا آخری رکو میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو چودوے پارے کا آخری رکو اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو چودوے پارے کا آخری رکو اتنی پیاری آیت اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ ان ابراہیم کانا نا اماں کا ترجمہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ساری امت ایک طرف ہوگی امت تو میرا ابراہیم بن چکا ہے پوری امت تو میرا ابراہیم بن چکا اللہ نے فرمایا کن ابراہی مکان امت القانی حنیفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم یہ پوری امت بن چکے یہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور سیدھے راستے پر چلنے والے کون حضرت ابراہیم خیر میرے پیاروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بہت جگہوں پر تعریف فرمائی پچاس سے زیادہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی اور یہ تو میرے دوستو آخری تعریف جو اللہ نے فرمائی اللہ نے فرمایا مجھے کوئی بچے کی ضرورت نہیں بولو اللہ کو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے بیوی کی ضرورت نہیں مجھے بچے کی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے کسی کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی شان عطا فرمائی کہ میرے ابراہیم مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں میں کسی چیز کا محتاج نہیں لیکن اے ابراہیم میں نے آسمانوں پر فیصلہ کیا کہ میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بہت تعریف کی مجھے جس مدے پر جانا ہے اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے جس مدعے پر جانا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا مقام بہت اونچا خلیل اللہ بولو خلیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تعریف فرماتے ہیں لیکن قرآن کریم کے جب ہم انیسویں پارے میں جاتے ہیں ساتھ میں سننا کون سا پارا بھائی میری آواز بیٹھی آپ کی تو نہیں بیٹھی نا ذرا کہو نا کون سا پارا جب ہم انیسویں پارے میں جاتے تو وہاں ایک ایسا عجیب و غریب مرحلہ ہم کو نظر آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام تین دعا مانگ رہے کہو سبحان اللہ بھائی حضرت ابراہیم تو پیغمبر ہے نا پیغمبرے ان کی دعا بھی تو بہت اونچی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلم تین دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے سامنے تین دعا مانگ رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جواب نہیں دے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جواب نہیں دے رہے یعنی نہ تو پازیٹیو میں کوئی جواب مل رہا نہ نگیٹو میں کوئی جواب ملتا اللہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میں نے قبول کر لیا اور اللہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میں نے قبول نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دعا مانگی اور ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ مانگی ہوگی ارے جب تک حضرت ابراہیم کے دم میں دم ہوگا حضرت ابراہیم یہی تین دعا مانگتے گئے مگر اللہ کی طرف سے کوئی جواب ارے بولو اللہ کی طرف سے کوئی جواب انیسویں پارے میں کون سے پارے میں انیسویں پارے میں تینوں دعائیں حضرت ابراہیم علیہ نے مانگی لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب میرے پیاروں ہم بھی وہی دعا مانگے بولو انشاءاللہ ارے بولو نا ہم بھی مانگے اس لیے کہ دعا تو بہت پیاری ہوگی اس کے پیغمبر کی دعا ہے ارے نبی کی دعا ہے اللہ کے رسول کی دعا ہے ارے خلیل اللہ کی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلط والس نے تین دعا کتنی دعائیں مانگی سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے مانگی اطمع ان حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے سب سے پہلی دعا مانگی اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو تو میرے دوستو ہم بھی یہ دعا مانگے اللہ قیامت کے دن ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ایک ایک دعا یاد رکھنا پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب نے مانگی اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا دوسری دعا دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے دوسری دعا مانگی جَنَّتِ النَّعِيمِ دوسری دعا اے اللہ قیامت میں میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دینا اللہ قیامت میں میرے لیے جنت کا فیصلہ کہو اللہ یہ دعا ہماری بھی قبول فرمائے اور تیسری دعا حضرت ابراہیم نے مانگی اتنی پیاری دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کیسے رو کر دعا مانگی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے دعا مانگی حضرت ابراہیم نے تیسری دعا مانگی اللہ اے اللہ قیامت کے دن مجھ کو ذلیل مت کرنا اللہ قیامت کے دن مجھ کو ذلیل مت کرنا اس لیے کہ قیامت کے دن نہ مال مجھے فائدہ دے گا نہ اولاد مجھے فائدہ دے گی اللہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل مت کرنا میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا حضرت ابراہیم نے کیسے رو کر پوری زندگی تڑپ کر اور بل بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تین دعا مانگی اللہ نمبر ایک قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا نمبر دو اللہ قیامت میں میرے لیے جنت کا فیصلہ کرنا اور نمبر تین اللہ قیامت کے میدان میں مجھے رسوا مت کرنا میرے دوستوں سننا ایک بات بہت پیاری بات ہے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے کہو سبحان اللہ جب ہمارے نبی کہاں پر پہنچے معراج پر پہنچے تو بہت ساری باتیں ہوئی بھائی بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوئی ان باتوں میں ایک بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عرش پر ساتھ میں بولو کہاں پر پورا مجمع بولے ساتھ میں کہاں پر عرش پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے آپ سے تین دعائیں مانگی ہمارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے عرش پر کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ کے سامنے تین دعائیں مانگی لیکن اللہ آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں اللہ تیری طرف سے کوئی جواب نہیں بس اتنا ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب ارے میرے اے میرے مجتبہ میرے مصطفیٰ انہوں نے تین دعا مانگی ہم نے جواب نہیں دیا لیکن میرا محبوب تو مت مانگنا بغیر مانگے ہم تینوں انعام تجھے دینے والے ہیں میرے محبوب تو مت مانگنا <clears throat> بغیر مانگے ہم تینوں انعام تجھے دینے والے اور میرے دوستوں وقت وقت پر جو آیت کریمہ اترتی گئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انعامت ملتے گئے آپ اندازہ لگاؤ کیسے پیارے انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا میرے محبوب مانگنے کی ضرورت نہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مجھ سے مانگا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے مصطفیٰ مانگنے کی ضرورت نہیں بغیر مانگے ہم نے تمہیں معصوم بنا دیا ارے کوئی گناہ ہی نہیں بھائی کوئی گناہ ہی ارے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ معصوم بلکہ معصوموں کے سردار ارے معصوموں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لک اللہ اللہ ما تقدم من ذنبک تاخر نے فرمایا میرے محبوب ہم نے سب اگلا پچھلا سب معاف کر دیا ہم نے معصوم بنا دیا ہم نے بخشا بخشا بنا دیا ابراہیم کو مانگنا پڑا ہم نے جواب نہ دیا تمہیں بغیر مانگے ہم نے معصوم بنا دیا چلو دوسری بات پر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی میں کون سی دعا مانگی اللہ مجھے جنت عطا فرما ایک رات کا عجیب واقعہ ہے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو ارے بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ ایک رات ہمارے آکاش آسم رو رہے ہیں کہو سبحان اللہ ایک رات ہمارے آکاش آسم تحجد کی نماز تحجد کی نماز میں رو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب رونا کس بات کا رونا کس بات کا ہمارے نبی بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی معریفت تھی روتے روتے کا اللہ اے اللہ تو نے آٹھ جنت بنائی کہو سبحان اللہ ہمارے نبی نے تحجد میں کہا اللہ نے آٹھ جنت بنائی اللہ تو جنت دینے والا کہو سبحان اللہ اللہ مجھے جنت دینے والا اس کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں کتنی بنائی تو تحجد کا وقت ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے اے اللہ نے آٹھ جنتیں بنائی اللہ نے آٹھ جنتیں بنائی اللہ تو مجھے کون سی جنت دینے والا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں ظاہری بات ہے یہی خیال آیا ہوگا جب نبی سب سے اونچے ہیں تو جنت بھی تو سب سے اونچی ملے گی بھائی نبی سب سے اونچے ہیں تو جنت بھی تو سب سے ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھ جنتیں بنائی ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھ جنتیں بنائی کسی کا نام جنت رکھا اللہ نے کسی کا نام جنت عدن رکھا اللہ نے کسی کا نام جنت خلد رکھا اللہ نے کسی جنت کا نام دارالسلام رکھا اللہ نے کسی جنت کا نام دار المقامہ رکھا اللہ نے کسی جنت کا نام جنت الماوا رکھا اللہ نے کسی جنت کا نام جنت الفردوس رکھا اور سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہمارے نبی اونچے ہیں ذہن میں بات آئی جنت بھی کون سی ملے گی ارے بولو نا کون سی ملے گی جنت ال ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اللہ تو نے آٹھ جنت بنائی مجھے کون سی جنت دے گا اللہ نے بڑے پیار سے پوچھا مجھے کیا پوچھتے ہو تمہیں کون سی جنت چاہیے مجھے کیا پوچھتے ہو تمہیں کون سی جنت چاہیے تو ہمارے آقا نے ہم کو بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو تو ہمارے نبی نے بھی کہا اللہ مجھے جنت الفردوس سب سے اونچی والی جنت دے دے اللہ کی طرف سے آواز آئی نہیں وہ تو نہیں ملے گی ارے جنت الفردوس سب سے اونچی والی جنت آٹھویں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب وہ نہیں ملے گی ہمارے نبی وہ تحجد میں روئے اللہ وہ جنت الفردوس مجھے نہیں ملے گی اللہ نے فرمایا نا وہ تمہیں نہیں وہ تو تمہاری امت کو ملنے والی ہے ارے بولو نا سبحان اللہ وہ تمہیں نہیں وہ تو تمہاری تو بس وہ تحجد کی گھڑی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز سے فارغ ہوئے کہا اللہ جب میری امت کو تو جنت الفردوس دے گا اللہ تو میری امت کو جنت الفردوس دے گا تو اللہ تو مجھے کیا دے گا اللہ مجھے کیا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سات و آسمان سات و آسمان کے اوپر آٹھوں جنتیں آٹھوں جنتوں کے اوپر سدرت المنتہا سدرت المنتہا کے اوپر میری کرسی میری کرسی کے پاس میرا عرش اللہ نے فرمایا میرے عرش کے سامنے ایک محل ہے جس کا نام مقام محمود ہے میرے محبوب تیرا ٹھکانہ اور تیری منزل وہی ہوگی تیری منزل وہی ہوگی اللہ نے کلام مجید میں فرمایا تحجد کا وقت تھا اللہ نے کلام مجید میں فرمایا ارے میرے محبوب آج تم روئے ہو اسی طرح میرے سامنے روتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِي نَافِلَةً فیلت عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے مقام محمود سننا ہمارے آقا اعظم تحجد میں روئے اللہ مجھے مقام محمود اللہ جہاں تیرا عرش ہے اس کے سامنے جو محل ہے اللہ تو وہ مجھے عطا کرے گا اللہ نے فرمایا ہاں میرے محبوب وہ محل تجھے عطا کروں گا تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے گا میں تجھے دیکھ کر مسکراتا رہوں گا کتنی نعمتیں ہو گئی دو ارے بولو نا کتنی بغیر مانگے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے سب سے پہلے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ نے جواب نہ دیا ہمارے محبوب سے فرمایا تمہیں معصوموں کا سردار بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ مجھے نعمت والی جنت عطا کرنا جب ہمارے مصطفیٰ کی باری آئی اللہ نے فرمایا جنت الفردوس تو تیری امت کو عطا کروں گا ارے میرے محبوب تجھے تو مقام محمود عطا کروں گا چلو اب جو مدعے کی بات پر ہم آتے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تیسری دعا حضرت ابراہیم نے بہت پیاری مانگی اللہ قیامت میں مجھے رسوا سب ساتھ میں بولو نا اللہ قیامت میں مجھے رسوا نہ کرنا ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ولا تو حسینی یوم باسون اے اللہ قیامت میں مجھے رسوا مت کرنا یہاں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کیا فرما رہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی بولو اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی ہے نا قرآن میں ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت آئے گی اور سارا معاملہ درہم برہم ہوگا ارے آسمان پھٹ جائے گا ارے زمین کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پہاڑ روئی کی طرح آسمان میں اڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی فریق فی الجنہ وہ فریق فی سائر اللہ کہتے قیامت آئے گی ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا تو ایک جماعت کو دو میں بھیجوں گا ہمارے آقا ساسم جب رو رہے ہیں جب رو رہے سننا رو رہے ہمارے نبی اللہ نے پوچھا میرے محبوب اللہ سب جانتے اللہ نے پوچھا میرے محبوب رونا کس بات کا کہ اللہ قیامت آئے گی کہ اللہ قیامت آئے گی کیسا عجیب و غریب معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا میرے محبوب سننا اللہ نے فرمایا میرے محبوب قیامت کے میدان میں میں جو چاہوں گا وہ کروں گا ارے کسی کو عزت دوں گا کسی کو ذلیل کروں گا کسی کو جنت میں بھیجوں گا کسی کو جہنم میں بھیجوں گا لیکن اللہ فرماتے میرے محبوب یہ میرا وعدہ ہے تجھے رسوا نہیں کروں گا تجھے رسوا آج بھی اٹھائیسویں پارے میں وہ آیت کریمہ ہے اٹھائیسویں پارے میں آج بھی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اللہ فرماتے میں جو چاہوں کروں لیکن میرے محبوب تجھے رسوا نہیں کروں گا اللہ نے کیا فرمایا یوم لا یخز اللہ النبی اللہ فرماتے میرے محبوب میں تجھے رسوا چلو بولو تینوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے ارے بولو نا مصطفیٰ کو تینوں انعام مل گئے نا لیکن یہ تیسرے انعام پر توجہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انعام دے دیا حضرت ابراہیم نے مانگا اللہ مجھے رسوا مت کرنا وہاں جواب نہیں ملا اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ میرے محبوب میں قیامت میں جو چاہوں گا کروں گا کھڑے میرے محبوب قیامت میں جو چاہوں گا کروں گا لیکن تجھے رسوا ہمارے نبی سجدے میں رو رہے ہیں سجدے میں ایسا رو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیار سے بوجھا عرفہ را سکا یا محمد ارے محمد اپنا سر تو اٹھاؤ رونا کس بات کا ہم نے تو انعام دے دیا نا کہ قیامت میں ہم تمہیں رسوا نہیں کریں گے ہمارے نبی نے رو کر کہا اللہ ابھی انعام پورا نہیں ہوا بولو بولو سبحان اللہ بولو کہا اللہ ابھی انعام پورا نہیں ہوا اللہ نے فرمایا میں نے انعام دے دیا قیامت میں میں جو چاہوں کروں لیکن تجھے رسوا نہ کروں میں نے انعام تو دے دیا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا میری امت کا کیا ہوگا ارے بولو سبحان اللہ میری امت کا میرے دوستو ہمارے نبی کا اتنا کہنا میری امت کا کیا ہوگا سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا یوم لا اللہ النبی اللہ نے فرمایا محبوب تجھے رسوا نہیں کروں گا لیکن میری قسم جو تیرا ہو جائے گا اسے بھی رسوا نہیں کروں گا حضرت ابراہیم کو یہ انعام نہ ملا جو نبی کے صدقے اللہ نے ہم کو دے دیا ارے بولو نا ہم کو انعام ملا کہ نہیں ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا میرے مصطفیٰ میرے مجتبہ رسوا نہیں کروں گا والذین آمنوا اور جو تیرا بن جائے گا اسے بھی رسوا نہیں کروں گا اب سننا بہت نازک بات ہے کتنی پیاری بات پھر ہمارے نبی رو رہے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب رونا کس بات کا تجھے رسوا نہیں کروں گا جو تیرا ہو جائے گا نا اسے بھی رسوا نہیں کروں گا اب رونا کس بات کا ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اللہ جب میری امت قبر سے اٹھے گی نا تو کتنا اندھیرا ہوگا میرا امتی کوئی پھسل جائے گا پاؤں میں چوٹ لگے گی اللہ وہ بھی مجھے گوارا نہیں ہوگا کہہ دو نا سبحان اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت قبر سے اٹھے گی قیامت کا دن ہوگا قبر سے اٹھے گی اندھیرا اندھیرا ہوگا ارے میرا کوئی امتی گر جائے گا کبھی ہاتھ میں چوٹ لگے کبھی پاؤں میں چوٹ لگے اللہ وہ بھی مجھے گوارا نہیں ہوگا اللہ نے فوراً دوسری آیت اتاری کہو سبحان اللہ کہ اللہ نے فوراً دوسری آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب تجھے بھی رسوا نہیں کروں گا جو تیرا ہو جائے گا اسے بھی رسوا نہیں کروں گا اور تیری امت جب قبر سے اٹھے گی اور جو تیرا ہوگا اور تمہیں ڈر ہے کہ وہ گر جائے گا تو پاؤں پہ چوٹ لگے گی ارے وہ گرے گا تو ہاتھ میں چوٹ لگے گی اللہ نے فرمایا نہ وہ تیرا امتی ہوگا تیرا امتی ہوگا تیرا ہوگا میرا نور اس کے ساتھ میں ہوگا اور میرا نور بھی کیسا ہوگا میرا نور آگے بھی ہوگا دائیں بھی ہوگا اور امتی پکارتا ہوگا اللہ میرا نور اور بڑھا دے اللہ کہتے نور بھی بڑھاتا جاؤں گا گناہ بھی معاف کرتا چلا جاؤں گا یہ قرآن میں لکھا بھائی کہاں پر لکھا اللہ نے فرمایا نورہم یا بین ایدیہم بھی ایمان ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کل شہین قدیر میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت ہے ارے بولو نا ہے نا محبت ہمارے نبی کو کتنی محبت ہے اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا اللہ جو میرا ہو جائے گا اسے رسوا نہیں کرے گا اور اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قبر سے اٹھتے وقت میرے امتی کو اندھیرا لگے گا تو میرا امتی گر جائے گا اللہ نے کہا تیرا امتی کیسا گرے گا اس لیے کہ میرا نور اس کے ساتھ میں ہوگا آپ کو ایک اور بات بتاؤں بہت پتے کی بات میرے دوستوں آپ کو معلوم ہے نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور کو بھیجا ارے بولو نا بھیجا جانور کا نام براقا ارے بولو نا پیارو جانوروں کا نام وہ جانور کا نام براق اور براق کے معنی بجلی کی رفتار اس لیے کہ وہ جانور یعنی وہ اللہ کا جنت سے بھیجا ہوا جانور جس کا نام تھا براق وہ اللہ نے ایسا بنایا کہ ہماری تو ساری گھاڑیاں اس کے سامنے فیل ہو جا گئے ارے کوئی بی ایم ڈبلیو لے کر چلے کہ مرسیڈیز لے کر چلے لیکن وہ براک کے سامنے تو فیل اس لیے کہ ہمارے نبی کو جب پوچھا کہ براک کی رفتار کتنی تھی ہم لوگ سپیڈ دیکھتے ہیں نا سپیڈ کتنی ہے تو کہا براق کی رفتار کتنی ہمارے نبی نے فرمایا جہاں میری آخری نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا <laughs> جہاں میری آخری نگاہ پہنچتی تھی وہاں یہ براق کا پہلا قدم پہنچتا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے نا جب وہ جانور لایا گیا تو حضرت جبریل علیہ صلاۃ والسلام نے کہا ہادہ براق اللہ کے رسول یہ براق ہے یہ جنت کا جانور ہے آپ آپ اس پر سوار ہو جائیے جب ہمارے نبی سوار ہونے گئے تو وہ براق یوں اچھلا وہ جانور یوں اچھلا پھر ہمارے نبی سوار ہونے گئے تو پھر اور اچھلا تو ہمارے آقا صاحب نے کمپلین کی جبریل کو کہا یہ کیسا جانور لے کر آئے یہ تو بیٹھنے بھی نہیں دیتا ارے تو بیٹھنے بھی نہیں دیتا ہم بیٹھنے جاتے تو اچھلتا تو حضرت جبرائیل علیہ نے براق کی لگام کو پکڑا اور کہا کہ براق اللہ کے نبی تجھ پر آنا چاہتے تو براق کو اللہ نے زبان دے دی کہو سبحان اللہ نے کیا کہا آج میں خوشی کے مارے اچھلتا ہوں اس لیے کہ میری پیٹ پر وہ بیٹھنے والا جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا آج خوشی کے مارے میں جھومتا ہوں کہ آج میری پیٹ پر آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے لیکن سننے کی بات ہے جب ہمارے نبی سوار ہوئے اور براق نے اپنی رفتار شروع کی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بولو بولو ہمارے نبی کی آنکھوں میں میں صرف بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کر رہے ارے براق ہاں اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام تھے حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اس وقت رونا کس بات کا ارے اس وقت رونا کس بات کا ہم تو سفر پہ جا رہے اور وہ بھی زمین کا سفر زمین کا سفر اور آسمان کا سفر تو بھائی کوئی اتنے اچھے سفر میں جاتے ہو تو رونا آوے ارے بولو نا رونا آوے ارے ہمارے یہاں شادی وادی ہوتی ہے اس کے بعد ہنی مون پہ جاتے تو روتا ہے ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے تو اس کے ویکیشن میں گھومنے کے لیے جاتا تو روتا ہے حالانکہ ہمارا گھومنا ٹینشن تو پاؤنڈ کا بھی ہوتا ہے یہ تو اتنے بڑے سفر پہ جا رہے میرے دوستو ہم کسی کسی کے مہمان بنتے آج اللہ ان کو مہمان بنا رہا ہے اور سفر بھی کتنا لمبا لے گی یہ براق جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہم لوگ نے معراج کے بارے میں بہت سنا لیکن اب تک ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کا سفر کتنا پیارا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر شروع کیا وہ براق آپ کے سامنے لایا گیا اور جب آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے ہمارے نبی پہلے مکہ میں تھے تھوڑی دیر میں آپ مدینہ پہنچ گئے وہ لوگ کہاں پہنچ گئے مدینہ پہنچ گئے مدینہ کے بعد تھوڑی دیر میں آپ بیت الحم میں پہنچ گئے بیت الحم سے آپ کوہتور پر پہنچ گئے کوہتور سے آپ بیت المقدس پہنچ گئے اور بیت المقدس سے آپ ساتوں آسمانوں کو پار کر گئے ساتوں آسمانوں سے آٹھوں جنتوں کو آپ پار کر گئے آٹھوں جنتوں سے آپ سدرا کو پار کر گئے اور سدرا سے آپ عرش کو پار کر گئے اور ایسے اللہ کے مہمان بنے کہ خدا کے سامنے حاضر ہو گئے بھگوان لیکن ہمارے نبی رو رہے تو حضرت جبرائیل علیہ صلاح السلام کو بڑا تعجب ہوا حضرت جبرائیل نے کہا یوب کی کا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ رونا کس بات کا ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کا جانور عطا کیا اللہ نے آپ کو براک عطا کیا اور اللہ نے آپ کو زمین کا سفر کرانے والا اللہ آپ کو آسمان کا سفر کرانے والا اللہ آپ کو سدرا کا سفر کرانے والا اللہ آپ کو عرش کا سفر کرانے والا اور جبرائیل نے فرمایا جبرائیل نے فرمایا سفر بھی اتنا پیارا ہے کہ کہاں سے کہاں تک ہے لیکن جانے کی جو گھڑی ہوگی آنے کی بھی وہی گھڑی ہوگی پھر رونا کس بات کا ہمارے نبی نے کیا فرمایا حضرت جبرائیل سے فرمایا رونا اس بات کا ہے کہ آج اللہ نے جنت سے میرے لیے سواری کا انتظام کیا لیکن قیامت میں جب میرا امتی پسینے میں ڈوبا ہوگا وہاں وہ پیدل چلے گا کہ اللہ وہاں سواری کا انتظام کرے گا یہاں تو اللہ نے میرے لیے سواری کا انتظام کیا جنت کی سواری کا انتظام کیا لیکن قیامت کے میدان میں میرا امتی پریشان ہوگا ارے پسینے میں ڈوبا ہوگا وہاں اسے پیدل چلنا ہوگا وہاں بھی سواری کا انتظام ہوگا بس اتنا کہا حضرت جبرائیل کوئی جواب دیتے اللہ کی طرف سے آیت کریم آج بھی قرآن کریم میں سولوے پارے میں اللہ کی طرف سے آیت کریم آئی میرے محبوب جو تیرا ہوگا آج جس طرح تو عرش پر بیٹھا ہے تیرا آج جس طرح تو آج جس طرح تو براک پر سوار ہے قیامت میں تیرا امتی بھی براک پر سوار ہوگا وہ بھی جنت کی سواری پر سوار ہوگا قرآن کریم اٹھا کر دیکھو سولوے پارے میں سولوے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا اللہ فرماتے میرے محبوب جو مجھ سے ڈرتا ہوگا تیری محبت رکھتا ہوگا قیامت میں چلنا نہیں پڑے گا جو براق پر تمہیں سوار کیا ایسے ہی براق پر ہم ان کو بھی سوار کر دیں گے خیر میرے دوستو مجھے صرف بات یہ کرنی ہے عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ مجھے بات صرف یہ کرنا میرے دوستو ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی ساتھ میں کہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی لیکن میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا کہ ہم کو نبی سے کتنی محبت ہے میرے کو اور آپ کو نبی سے کتنی محبت ہے اس کے لیے ایک مثال کے طور پر آج آج تو منڈے ہے نا کل کیا تھا سنڈے آپ کی چھٹی تھی ارے بولو نا آپ کی اس کے بعد اس سے پہلے سیٹرڈے وہ بھی آپ کی صرف اتنا اندازہ لگاؤ میرے دوستوں اگر مجھے اور آپ کو نبی سے محبت ہے اگر میرے کو اور آپ کو نبی سے محبت ہے تو یہ بتاؤ کہ چھٹی کے دن ہم نے قرآن کتنا پڑھا میرے دوستو چھٹی تھی نا چھٹی آدمی چھٹی کی بہت تیاری کرتا بھائی ٹمارو ہالیڈے اسی لیے چھٹی آتی نا سیٹرڈے سنڈے آتا نا تو ہم لوگ تو تڑپ جاتے کہ اب یہ کہے گا لمبا لمبا بیان کر تمہاری چھٹی شروع ہوتی ہمارا کام شروع ہوتا لیکن اتنا بتاؤ میرے دوستو یہ سیٹرڈے گیا سنڈے گیا اور رمضان کا سیٹرڈے اور سنڈے اور آج ہم جمع ہے اور آپ کو معلوم ہے میرے دوستو آخری عاشرہ آ گیا رحمت کا عاشرہ چلا گیا مغفرت کا عاشرہ چلا گیا اب معلوم نہیں آئندہ سال ہم میں سے کسی کو ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن ہم نے قرآن کتنا پڑھا بولو نا چھٹی کے دن قرآن کتنا پڑھا بہت آسان ہے میرے دوستو آج اگر یہ معلوم کرنا کوئی نبی سے محبت کرتا نہیں کرتا کرتے ہو ارے ایسے سناٹے میں مت بیٹھو نا ہاں یا نہ بولو نا کرتے ہو اگر نبی سے محبت کرتے تو جیب میں ہاتھ ڈالو بہت حیران ہو گئے میں میرے کو نہیں چاہیے ڈالو جیب میں ہاتھ ڈال ڈالنا ڈالنا بھائی جیب میں ہاتھ ڈال نبی سے محبت کرتا نہیں کرتا ابھی پتہ چلے گا کہ جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد مسواک نکلتا ہے کہ موبائل نکلتا ہے ارے سیدھی بات ہے بھائی جیب میں ہاتھ ڈالو مسواک نکلا یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے اس کہ ہمارے نبی اتنا مسوا کرتے اتنا مسوا کرتے سنو ہمارے نبی اتنا مسوا کرتے اتنا مسوا کرتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اتنا مسوا کرتے کہ ہم نے اکثر حال میں جب بھی ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو دیکھا تو مسوا کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ مجلس میں آتے اور بات کرنی ہوتی اس سے پہلے بھی مسوا کیا کرتے تھے حالانکہ ہمارے نبی کے منہ سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی اور ہمارے نبی نے خود فرمایا ہمارے نبی نے خود فرمایا میرا تو جی چاہتا کہ مسوا کو فرض کر دیتا لیکن اگر فرض کر دیتا تو میری امت پر بہت بھاری ہو جاتا فرمایا نا ہمارے نبی نے فرمایا بخاری کی روایت لولا انا لا علی امتی لا كل وضوء ہمارے نبی فرماتے اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں میری امت کو مسواک کرنا فرض کر دیتا اچھا اگر کبھی کسی کو مسوا کی عادت بھی ہے نا بھول گیا بھائی انسان ہے بھول گیا گاڑی آگے نکل گئی دو سٹریٹ آگے نکل گیا پھر بعد میں جیب میں ہاتھ ڈالا مسواک نہیں کیا کرتا کیا کرتا گا وہ مسواک بھول گیا چلو کوئی بات نہیں اس کے بغیر بھی تو وضو تو ہو جائے گا نا بولے ہوتا نہیں ہوتا اور اگر آگے نکل گیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا موبائل گم ہو گیا یا بھول گیا کیا کرے گا بولو نا بھائی کیا کرے گا واپس آئے گا رکھا پورا ٹینشن جو بیوی سے نہیں محبت کرتا اس سے زیادہ موبائل سے محبت کرتا کھڑے پورے ٹینشن میں واپس آئے گا پورے ٹینشن میں واپس آئے گا گھر میں دروازہ کھٹکٹ آئے گا اور اپنی بیوی کو بھی کہے گا ارے میں تو کام میں رہتا ہوں مجھے کام پر جانا ہوتا کم از کم موبائل تو میرے ہاتھ میں دے میں موبائل میرا بھول گیا تو موبائل بھولنے پر اتنا غم ہوا کاش مسواک کے بھولنے پر اتنا غم ہوا ہوتا اللہ اسی غم پہ جنت عطا کر دیتا میں بات بات بتا رہا ہوں نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں ہم نے کتنا قرآن پڑھا آج میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو کہوں گا سب کریں گے عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ دار قطنی ایک حدیث کی کتاب ہے حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے ماشاءاللہ دار قطنی اس کی ایک حدیث جب میں نے پڑھی نا اتنا دل خوش ہوا کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہوگا ہمارے نبی سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا پانچ عبادتیں بتا رہا ہوں کتنی عبادتیں ارے سب ساتھ میں بولو نا بھائی میں تو بالکل تھکا تھکایا بول رہا ہوں اس لیے کہ میری ٹکٹ وصول ہو چکی ہے میں جب وہاں سے نکلا نا اپنے یہاں سے نکلا چونکہ مجھے تو ہارٹ کا پرابلم اور ماشاء اللہ آپ لوگوں نے دعائی کی اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے یہ مجھے تو ہارٹ کا پرابلم مجھے ڈاکٹر نے بہت منع کیا کہ مولانا دیکھو جاتے ہو جاؤ رمضان کے روزے بھی بہت لمبے ہوں گے دو تین بیان سے زیادہ مت کرنا آج یہ تیسواں بیان شروع کر رہا اللہ قبول فرما لے رہے بھائی صحیح ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹکٹ تو وصول لیکن آپ کا کوئی ایسے ڈرے ڈرے بیٹھے میں آپ کو جو حدیث بتا رہا ہوں نا اللہ کی قسم سن لو میں مر جاؤں آپ دنیا سے رخصت ہو جائے لیکن یہ کام کر لو اللہ بہت بہت بہت کچھ عطا کرے گا کریں گے انشاءاللہ ہمارے آقا ساس نے ایک مرتبہ رحمت میں آ کر کتنی پیاری بات بتائی ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا پانچ کام کرو کتنے کام فائیو ارے بولو ساتھ میں بولو کتنے کام کرو پانچ جس میں چار تو ہم کر سکتے ہیں ایک تھوڑا ابھی یہاں مشکل ہے لیکن سنو ہمارے نبی نے فرمایا پانچ کام کرو اور اس کی جو فضیلت بتائی ہم ہاں، میرے دوستو جب وہ پانچ کام ہمارے نبی نے بتائے نا ہمارا دل آج بھی کہتا ہے کہ اتنا آسان اتنا ایزی کہ ہم کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں کچھ بھی کرنا نہیں ارے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا نا کسی کو تعجب پڑھنا ہے تو مشکل کام ہے ارے بولو نا مشکل ہے نا اوابین پڑھنا اوابین سمجھتے ہو نا مغرب کی سنت و نفل کے بعد کتنی رکعت یہ مشکل مشکل ارے مشکل ہے نا یہاں تو بہت مشکل ہے یہاں تو دو سنت پڑھ کے ایسا ہوتا ہے کہ کب گھر پہ پہنچ جاؤ تو بہت لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کام ہم کو بتائے بہت آسان میرے پیاروں بہت آسان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا سننا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی کر لے صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سے آسان آسان کام ہے ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے ان نظر القرآن ہمارے نبی نے فرمایا میرے قرآن کو دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا اندازہ لگاؤ کتنا بڑا انعام بولے بڑا انعام ہے کہ نہیں یعنی ہونا تو یہ چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کو کہا جاتا قرآن پڑھو اور پڑھنا چاہیے ارے میرے دوستو قرآن پڑھنا بہت اونچا کام پڑھانا بہت اونچا کام ارے قرآن کو سمجھنا بہت اونچا کام سمجھانا بہت اونچا کام لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا سیٹرڈے سنڈے دو دو دن چھٹی کے ملے پڑھنا دور سمجھنا دور سمجھانا دور کسی نے محبت سے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا میں لگایا محبت سے اور میں تو کہتا ہوں میرے پیاروں ہمارے نبی نے کہا قرآن کو دیکھ لے ارے بھائی گھر سے نکلتے نا ہم لوگ گھر سے نکلتے تو کبھی اپنی بیوی کو ہے ارے کبھی یہ سنت بھی تو ادا کرو گھر سے نکل رہے ہو اپنی بیوی کو کیا کہو قرآن کہا ہے وہ بیوی بتائے گی کہ وہاں کبٹ میں رکھا ہوا ہے آپ صرف جا کے دیکھ لو آپ چلتے جاؤ گے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرتا چلا جائے گا لیکن ہم لوگ گھر سے نکلتے تو ایسا نکلتے ہم تو اتنا بڑا وہ ٹی وی لا کے رکھا پہلے زمانے میں میں اٹھارہ سال پہلے آیا تب چھوٹے چھوٹے تھے ابھی تو ماشاء اللہ خالی سالے دکھاؤ گا نا جس کمرے میں جاؤ ہو اتنا بڑا ٹی وی رکھا اور نکلتے نکلتے کیا پوچھے گا کیا ہوا لیور پول جیتی کون سی یونائٹیڈ ہاں۔ ارے کیا کو یہ پوچھتا لیور پول جیتی کہ وہ جیتی پہلے یہ پوچھ تو جیتا کہ نہیں جیتا ارے اگر وہ جیت بھی جاوے تو تیرے کو کیا ملے گا ارے بولو نا کچھ ملے گا کہ جو لوگ پہ جو لوگ فٹ بال کے پاگل ہو جاتے ہیں نا پاگل ہو جاتے کبھی کبھی کبھی میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی پاؤلی نہیں ہوگا برا نہیں ماننا بھائی برا نہیں ماننا کیوں اس لئے کہ دیکھو قرآن قریب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرو یا دنیا ملے یا آخرت ملے لیکن کوئی ایسا کام جس میں دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں قرآن کریم نے کہا خسیرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین اللہ کہتا جس کام میں دنیا نہ ملی آخرت نہ ملی اس سے بڑھ کر پاگل بیوقوف نادان گھاٹا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو سب سے پہلے انعام بھائی عمل کریں گے کتنی عبادتیں ہمارے نبی نے بتائی پانچ نمبر ایک قرآن کو دیکھ لے دیکھ لے ہمارے نبی نے بڑے پیار سے کہا قرآن کو دیکھ لے تو قرآن دیکھتا جائے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا ایک دوسری بات ہمارے نبی نے فرمائی ان نظر و القعبہ ان نظر ولل ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی ہم عمرے کرنے گئے پاؤں بہت دکھتا ہے اے اللہ میں نے طواف کر لیا اللہ میں نے عمرہ کر لیا اللہ میں نے صحیح کر لیا اللہ میں نے زمزم کا پانی پی لیا لیکن اللہ میرا پاؤں بہت دکھتا اب مجھ سے دوسرا طواف نہیں ہوگا اللہ مجھ سے دوسرا عمرہ نہیں ہوگا اللہ مجھ سے دوسری صحیح نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے نبی نے کتنے رحم کے ساتھ فرمایا کہ اگر تو وہاں پر پہنچ گیا اور تو تھک گیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو تھک گیا میری رحمت نہیں رکی ہے اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرماتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا نظر الکعبہ دار کتنی میں لکھا اگر کوئی کعبے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا اللہ دو سو نے کیا اس کے نام عمل میں لکھ دیتا کتنا آسان قرآن دیکھ لے معاف کریں گے بھائی انشاءاللہ کعبے کو دیکھ لے ایک نظر پر اللہ دو سو نے کیا دے دیتا کتنی چیزیں ہو گئی میں بولو کتنی چیزیں ہو گئی تین تیسری چیز وہ تو ہمارے یو کے میں تو بہت آسان ہے بہت آسان ہے کیا فرمایا ہمارے آقا صاحب نے فرمایا اللہ کی رحمت تو دیکھ اللہ کی رحمت تو دیکھ کیا فرمایا جی، دیکھنا کتنی پیاری بات ہمارے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الى مائی زمزم دار کتنی میں روایت ہے ہمارے نبی فرماتے میرا کوئی امتی پیے نہ پیئے صرف زمزم کے پانی کو محبت سے دیکھ لے اللہ جنت میں نہر کا پانی اسے عطا کر دے گا زمزم کے پانی کو صرف دیکھ لے باقی پینا ماشاءاللہ یہاں تو بہت سی مسجدوں میں افطار ہوتا ہے تو زمزم کا ہی پانی ہوتا اور زمزم کا پانی واقعات میرے دوستو اتنا پیارا پانی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤ زمزم لیما شری بالا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا مانگ لے زمزم کے پانی کو جانے میں دیر ہوگی دعا کے قبول ہونے میں دیر نہیں ہوگی تو قرآن کو دیکھ لے قرآن نمبر ایک اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا نمبر دو کعبے کو دیکھ لے ایک نظر پر دو سو نیکی اللہ نام عمل میں لکھے گا ارے زمزم کے پانی کو صرف دیکھ لے اللہ جنت کی نہر کا پانی عطا کرے گا کتنے نیکیا ہو ہوگی چوتھا چوتھی ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو بہت پیاری کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بچوں کو فرمایا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھ لے تو ایک نظر دیکھے گا اللہ ایک حج مقبول کا ثواب تجھے عطا کر دے گا محبت کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ لے ارے میرے دوستو بہت آسان ہے یہ کام تو بہت آسان ہے اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے ہم گھر میں جائیں گے گھر میں ماں ہوگی گھر گھر میں ابا ہوں گے اب بات کرو گے تو کتنی دیر بات کرو گے ماں اور باپ کے ساتھ ایک ادب اور رسپیکٹ سامنے ہوتا ہے آپ بات کرو گے تو پانچ منٹ بات کرو گے دس منٹ بات کرو گے اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھے ہو ارے گھر میں آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے ہو ایک گھنٹہ بیٹھے ہو ارے اس سے بڑھ کر نصیبہ کون سا ہوگا کہ آدھا گھنٹہ آپ بیٹھے ہو بار بار ماں کو دیکھتے جاؤ محبت کے ساتھ دیکھتے جاؤ ایک ایک نظر پر اللہ ایک ایک حج حج کا ثواب ہمارے نام عمل میں لکھے گا ایک اور روایت بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ کوئی ماں کو محبت سے دیکھ لے کوئی ماں باپ کو محبت سے دیکھ لے اللہ جن اللہ حج کا ثواب عطا کرے گا حضرت عمر نے کیا فرمایا اللہ کے رسول میں تو بہت دیکھوں گا کیا فرمایا میں تو بہت ہمارے نبی نے کیا فرمایا عمر تو دیکھتا دیکھتا تھکے گا لیکن اللہ حج کا ثواب دیتا دیتا نہیں تھکے گا ارے قیامت میں ہم جائیں گے اللہ کہے گا ہاں، چھ ہزار حج کر کے آئے سکس تھاؤزنڈ ٹین تھاؤزینڈ تو ہم اللہ کو کہیں گے اللہ ففٹی ایئرس تو دنیا میں رہا تھا اس میں میں نے دس ہزار حج کہاں کر لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلائیں گے میرے بندے میں وہ حج کی بات نہیں کرتا یاد کر تو گھر میں جاتا تھا اور پیار سے محبت پر پیار سے محبت سے ماں کے اوپر ایک نظر اٹھاتا تھا تیرے نظر اٹھانے میں دیر ہوتی تھی میرے حج لکھنے میں دیر نہیں ہوا کرتی کتنی چیزیں ہو گئی کریں گے بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ آخری چیز پہ آ جاؤ بہت پیاری چیز ہے ہمارے نبی نے فرمایا قرآن دیکھ لے ساتھ میں بولو نا قرآن دیکھ لے اللہ گناہوں کو معاف ہے کعبے کو دیکھ لے بولو بولو کعبے کو دیکھ لے ایک نظر پر دو سو نہیں کیا اللہ نام عمل میں لکھے گا نمبر تین زمزم کے پانی کو دیکھ لے اللہ جنت کی نہر کا پانی عطا کرے گا اور نمبر چار ماں باپ کو محبت سے دیکھ لے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا اور نمبر پانچ ہمارے نبی نے فرمایا ان ندرولا وجہ عالم کسی عالم کو دیکھ لے کسی عالم کو کسی کے سینے میں قرآن ہے کسی کے سینے میں حدیث ہے اس کو محب حدیث سننا ہمارے نبی نے فرمایا عالم کا چہرہ دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا اللہ جنت کے دروازے کھولتا چلا جائے جائے گا کسی عالم کو دیکھ لے جس کے سینے میں قرآن ہے جس کے سینے میں حدیث ہے ارے اس عالم کو دیکھ لے جو نماز پڑھانے والا جو اذان دینے والا جو سینے میں قرآن رکھنے والا جو سینے میں حدیث رکھنے والا جو میرے بچے کو کلمہ سکھانے والا میرے بچے کو دعا سکھانے والا ہمارے نبی نے فرمایا خدمت نہ کر نہ کر محبت سے دیکھ لے ارے محبت سے دیکھ لیں تو دیکھتا جائے گا اللہ جنت کے دروازے کھولتا جائے گا آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا حضرت با یزید بستانی ہاں یا نہیں میں نے ولی کا نام پوچھا کوئی فٹ بال پلیئر کا نام نہیں پوچھا اس نے جواب بھی ایسا ہی ملا ارے آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا حضرت با یزید عجیب واقعہ لکھا ہے لکھا کہ کوئی دیہات کا رہنے والا تھا کوئی گاؤں کا رہنے والا تھا یہ کتابوں میں لکھا کوئی گاؤں کا رہنے والا تھا بیچارہ غریب آدمی تھا انتقال ہو گیا سنا انتقال ہو گیا قبر میں چلا گیا اس کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا اس کے کسی دوست نے اپنے دوست کو دیکھا تو پوچھا کئی ففال ابھی کر ربک اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ تو بیچارہ گاؤں کا رہنے والا مر گیا اس کو کسی نے خواب میں پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی کہا اللہ نے مغفرت کر دی کون سا عمل تھا جس پر مغفرت کر دی تو اس نے کیا کہا کہا مغفرت اس پر کر دی کہ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں با بستامی آئے بولو سبحان اللہ خدا ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں حضرت بایزید ازید بستانی اللہ کے ولی آئے وہ بیچارہ خواب میں کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ میرے گاؤں میں حضرت بائی بستامی آئے ان کا بیان ان کی تقریر پورا گاؤں جمع ہو گیا وہ بیچارہ کہتا میں نے ملاقات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ملاقات نہیں ہو سکی میں ان کے قریب جانے کی کوشش کی مگر جا نہیں سکا میں ان سے میں ان کے گلے لگنے کی کوشش کی لیکن میں لگ نہیں سکا تو میں نے کیا کیا جب بائے بستامی جا رہے تھے تو میں ٹیلے پہ چڑھ گیا اور ٹیلے پہ چڑھ کر میں صرف ان کا چہرہ دیکھتا رہا اور میں نے اللہ سے کہا اللہ میں ملاقات تو نہیں کر سکتا اللہ میں ان کے گلے تو نہیں لگ سکتا لیکن اللہ اللہ میں محبت سے دیکھتا وہ گاؤں کا آدمی کہتا جب میں قبر میں گیا اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اللہ نے کہا تو نے میرے ولی کو عظمتوں کے ساتھ دیکھا ہے آج تو میرے پاس آیا میں بھی تجھے عظمتوں کے ساتھ دیکھنے والا ہوں میرے دوستو عالم حافظ جس کے سینے میں قرآن جس کے سینے میں حدیث وہ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں چاہے اس کی کوئی ویلیو نہ ہوئے لیکن اللہ کے یہاں ارے بولو نا اللہ کے یہاں اس کا اتنا اونچا مرتبہ ہے میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو صرف حدیث سنو سنو گے نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہماری مسجدوں میں کتنے بچے حافظ قرآن ہیں اور قرآن پاک تراوی میں سناتے ہیں اللہ سارے بچوں کو قبول فرمائے میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں گا میرے دوستوں میرے دوستوں اتنی پیاری بات ہے کہ یہ جو حافظ ہے نا حافظ کون قرآن پاک کا حافظ اتنا بڑا انعام ہے میرے دوستوں اتنا بڑا انعام کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول کو آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہاں میں مختصر سناؤں گا ہاں ایک صحابی آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول ماں بالو حامل القرآن حافظ قرآن کا مرتبہ کیا عالم قرآن کا مرتبہ کیا حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا رہے حافظ ہمارے نبی نے فرمایا او قیامت کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ارے کوئی ادھر پسینے میں ڈوبا ہوگا ارے کوئی اپنے گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا ارے کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا ہمارے نبی فرماتے اچانک اعلان ہوگا ایک میدان تیار ہو جائے گا عرش کے نیچے سے اللہ کی ہوا آئے گی عرش کے نیچے سے اللہ پیاری پیاری ہواؤں کو بھیجے گا اور حافظ کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے اے حافظ کے ماں باپ آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے سر پر تاج رکھنے والا ہوں تاج کون رکھے گا اللہ اللہ کا ہاتھ اللہ جیسے کما علی کو بھی جلالی و شانی اللہ فرماتے اپنے ہاتھوں سے تاج رکھوں گا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ جب حافظ کے ماں اور حافظ کے باپ کے سر پر تاج رکھے گا اس کا ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا روشن ہو جائے لیکن وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے جو سوال پوچھا اس کا تو جواب نہیں ملا میں نے کہا حافظ قرآن کا مرتبہ کیا اللہ کے رسول آپ نے تو امی کے بارے میں کہا ابا کے بارے میں کہا حافظ قرآن کا مرتبہ کیا بس ہمارے نبی نے کہہ دیا حافظ قرآن کی تو شان یہ ہوگی بولو بولو حافظ قرآن کی تو شان یہ ہوگی اللہ قیامت میں کہے گا پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا آخری آیت پر پہنچے گا تیرا قدم جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا تو میرے دوستو ہم حافظ نہ بنے ہم عالم نہ بنے ہم معلم نہ بنے ہم محدث نہ بنے ہم مدرس نہ بنے لیکن ہمارے نبی نے ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ کھولا کہا وہ عالم بنا وہ علم کے صدقے جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کو دیکھ لے اس کے صدقے میں تو بھی جنت میں چلا جائے گا میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے ایک بات اور کہنی ہے میرے دوستو کہ کتنے بجے افطاری بس میں جلدی سے پانچ منٹ میں اپنی بات ختم کروں اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے میرے دوستوں میں ایک بات کہوں گا کہ صدقہ اور خیرات سب سے زیادہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہو بھائی اللہ کا غصہ آتا ہے نا اللہ ایسا امتحان لیتا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ارے بولو ہوتا اللہ نے خود فرمایا میں پکڑ کرنے پر آؤں لا عاصم اليوم من امر اللہ اللہ الرحیم اللہ کہتے ہیں میں پکڑ کرنے پر آؤں تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا میرے دوستو اللہ کا غصہ اگر ٹھنڈا کرنا ہونا بہت آسان ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا الصدقہ تطفی او غضب الرب کما یطفی الماء والنار ہمارے نبی نے کہا صدقہ خیرات کرتا جا جیسے آگ لگتی ہے تو پانی اسے بجھا دیتی ہے تو صدقہ خیرات کرتا جا تیرا ایک ایک صدقہ خدا کے غصے کو بجھاتا ہوا چلا جائے گا میرے دوستوں صدقہ اتنا اچھا ہے نا ہاں آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز آپ دنیا کی کوئی دکان پہ جاؤ گے دو گے نا اتنا پیسہ ختم بولو اتنا پیسہ لیکن مسجد میں آؤ گے اور یہاں کچھ دو گے تو ختم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا ہاں حضرت علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ میں بولو حضرت علیہ السلاۃ والسلام پہاڑ پہ جا رہے کہاں جا رہے پہاڑ پہ جا رہے ایک فیملی ملی بوڑھا بوڑھی ایک اولڈ مین اولڈ وومن ملے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو حضرت موسیٰ نے کہا پہاڑ پہ جا رہا ہوں کہا کیوں جا رہے ہو کہا اللہ سے باتیں ہوگی تو بوڑھا اور بوڑھی نے کہا اللہ کو ہمارا بھی ایک میسج پہنچا دو حضرت موسیٰ نے کہا کیا میسج پہنچانا کہا اتنا میسج پہنچا دو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے پھر دو دن کھانا نہیں ملتا پھر ایک دن کھانا ملتا پھر دو دن کھانا نہیں ملتا اللہ کو کہو ایسا تھوڑا تھوڑا کائے کو دیتا اللہ کو کہو ساتھ میں دے دے ہوئے <laughs> حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ساتھ میں دے دے گا پھر مر جائے گا اس لیے کہ روٹی پوری تو موت بھائی جس کا رزق ختم ہو گیا تو تو وہ بوڑھا بوڑھی نے کہا وہ تو اللہ کا اور ہمارا معاملہ آپ جا کے اللہ کو کہو تو صحیح حضرت علیہ السلام تو سام گئے وہ اللہ کی مناجات میں لگ گئے یہ یہ دھیان سے بات نکل گئی تو اللہ نے یاد دلایا کہ وہ ان کا میسیج تو دو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں انہوں نے میسیج دیا تھا اللہ نے کہا جاؤ ان کو کہہ دو میں ساری روزی کل انہیں عطا کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو کہا کل تم کو مل جائے گا اور حضرت موسیٰ یہ سمجھنے لگے جب کل سب مل جائے گا روزی ختم ہوگی تو ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت موسیٰ وہی راستے سے گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھا بڑھی ارے ان کی تو بڑی دکان لگی ہوئی بڑے بڑے شاپنگ سینٹر لگے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے آپ کو دیا وہ ختم نہیں ہوا کا وہ بوڑھا بوڑھی نے کہا ہم نے اللہ کے ساتھ اتنا اچھا سودا کیا اللہ نے جتنا دیا سب ہم نے خدا کے راستے میں دے دیا اس لیے کہ ہم نے اللہ کو کہا کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ کوئی ایک دیتا ہے تو مرنے سے پہلے دس واپس کرتا ہے ہم نے سب کا سب دے دیا اللہ کئی گناہ کر کے ہمیں دیتا ہے تو میرے پیارے دوستو جب حضرت موسیٰ کے زمانے کا اگر صدقہ کرے ایک دے وے اللہ دس دے اور اگر ہم ایک دے اللہ کہتا تو گن کے دے دے میں اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا میرے دوستو میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور آپ کو تو سب کو معلوم ہے ہمارا جو ٹرسٹ ہے مجلس فیض سلیمانی اور آج الحمدللہ اسی کا کلیکشن ہے آج بیان بھی اتفاق سے اور کلیکشن بھی اتفاق سے میں آپ تمام سے کہوں گا میرے پیاروں جتنی زکاة صدقہ خیرات سے آپ تعاون کرو میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے اور میرے دوستوں ہمارا جو کام چلتا میں صرف آپ کو شارٹ میں بتا دوں پھر دعا کرے کہ آپ سب کو معلوم ہے کیم اور کوسمبا کے درمیان میں ہمارا جو مین آفس ہے جو موٹی نرولی میں ہے جہاں الحمدللہ دو سو بچے رہنے والے اور سو بچے آ کر جانے والے تین سو بچے پڑھتے جس میں حافظ بھی بنتے قاری بھی بنتے عالم بھی بنتے الحمدللہ اس سال چوبیس بچے عالم ہوئے سات بچے حافظ ہوئے آٹھ بچے قاری ہوئے اور اس کے علاوہ میرے دوستو اوریسہ میں جھارکھنڈ میں اور لوگ گڑھ کے جنگلوں میں وہاں پر میرے دوستو سب مل ملا کر میں آپ کو کس طرح بتاؤں میرے دوستو ایسے چھوٹے چھوٹے جنگل اور ایسے ویرانے جنگل کہ اللہ کی قسم میرے پیاروں جب ہم جاتے ہیں نا جب میں جاتا ہوں سال میں ایک مرتبہ کبھی جانے کا اتفاق ہوتا لیکن آپ کو صحیح بتاؤ میرے دوستو جب جانا ہوتا نا تو جانے سے دو دن پہلے ٹینشن آتا کہ واپس صحیح سلامتی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ایسے جنگلوں میں میرے دوستو ون ہنڈریڈ اینڈ ایٹین مکاتب ہم نے کیے ہیں میرے پیاروں اور ہمارے ڈیوز بھلی کے تو ایک دو بھائی دیکھنے بھی آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اس کے بعد جانا ہوتا آج ہم لوگوں کے یہاں تو اتنا اچھا انتظام ہے ٹوائلٹ بھی ہے باتھ روم بھی ساری فیسیلیٹیز ہے میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤ وہاں فیسیلیٹیز نہیں ہے نہ ٹوائلٹ ہے نہ باتھ روم ہے بلکہ آپ میرے دوستو یہ تو ابھی ابھی آپ لوگوں کی محنت سے ہوا ورنہ جب پہلی دوسری مرتبہ ہمارا جانا ہوا تو وہاں قبرستان بھی نہیں تھا ہم نے وہاں جا کر پوچھا وہاں جا کر پوچھا کہ بھائی مرتے تو کیا کرتے تو کہا مولانا اس میں کیا مر گیا ہم کو چادر ملی تو ٹھیک ہے نہیں تو وہی کپڑے میں ہم نے پہاڑ کے اوپر سے پھینکا نیچے کوئی جانور آتا ہے خاطر ختم کر دیتا ہے میرے دوستو ایسے حال اور میں صحیح کہتا ہوں میرے دوستو ان ان جگہوں پر جانا اس لیے کہ وہاں وہاں کوئی گاڑی نہیں چلتی گاڑی نہیں چلتی میرے جہاں جیسے ہم لوگ گڑھ کے جنگل میں پہنچ گئے وہاں کوئی گاڑی نہیں وہاں اونٹ ہوتے ہیں اونٹ پر بیٹھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جنگلوں جنگلوں میں پہنچنا ہوتا ہے میرے دوستو وہاں آپ کی زکوٰۃ پہنچ جائے گی آپ کا صدقہ پہنچ جائے گا آپ کا خیرات پہنچ جائے گا اللہ کی قسم اللہ تم سے بہت راضی ہو جائے گا اللہ فرماتے و اللہ فیاؤ نلابد ماں العبد نلابد فیاؤ نیخی اللہ کہتے میرے بندے میری قسم اللہ قسم کھاتے اللہ کہتے کہتے ہیں میری قسم میرے بندے میں تیری مدد کرتا رہوں گا جب تک تو کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے گا تو تیرے بھائی کی مدد کرتا رہے گا میں تیری مدد کرتا رہوں گا تو میرے دوستوں کلیکشن کے لیے ایسا معاملہ نہیں کہ ابھی دروازہ کھولا ابھی تو ماشاءاللہ نماز کے بعد ہوگا انشاءاللہ اور اس کے بعد ابھی ہمارے بھائی مفتی فلاحی صاحب یہاں پر رہتے ہیں انہیں سارے قوائف اور حالات معلوم ہیں اور میرے دوستو یہ جاننے والے لوگ ہیں آپ جتنا ہو سکے ہماری ماں بہنیں ریسیور پر سنتی ہو میں ان سے بھی آجیزانہ درخواست کروں گا وہ بھی صدقہ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ اس لیے کہ ہمارے جو مکاتب چلتے اس کے انڈر میں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوتے میرے دوستو ایک سو اٹھارہ مکاتب میں صرف حفظ کرنے والے بچوں کی تعداد نہیں نہیں تو میرے دوستو ہزار کے اوپر ہو جاتی اگر آپ کسی کو حافظ بنانا چاہو تو تین سو پاؤنڈ ہوتے میرے دوستو سو پاؤنڈ میں تو ہمارا جوتا آتا ہے ارے آتا کہ نہیں آتا آج آپ جاؤ شاپنگ پہ جاؤ تو سو دو سو کئی کھانے وانے کے لیے چلے گئے تو ڈیڑھ سو دو سو پاؤنڈ چلے گئے ارے تیجیے ڈیڑھ سو دو سو پاؤنڈ کا تو ریسٹورنٹ میں گیا جا کر کھا لیا ارے پیٹ میں چلا گیا اور وہ نجاست بن گیا لیکن میرے دوستو یہ تین سو پاؤنڈ سے ایک حافظ بنا دے قیامت میں اللہ کو کہے گا اللہ اس کو پہچانتا ہوں اسے جنت میں پہنچا ہیں تو میرے دوست اللہ یہ ساری چیزیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وقت ہوتا جا رہا ہے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا اور کل سے میری طبیعت خراب ہے یہ کھانسی زکام نزلہ ہاں ہوتا کیا معلوم ہے ہم انڈیا میں اپنا پانی پیتے اور کبھی کبھی ٹھنڈا پیتے لیکن یہاں وہ جوس کے ڈبے دیکھتے نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گئے ہاں کاری سالے صاحب ہاں تو یہ بھی لا وہ بھی لا یہ بھی لا اور ہمارے لوگ ہاں مفتی صاحب یہ پیو یہ پیو یہ پی پی کے یہ عالم ہو جاتا ہے میرے دوستو تو خیر دعا کرو اللہ مجھے بھی عطا فرمائے اللہ آپ کے جان میں مال میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے دعا کر لے اللہ محمد صلی اللہ علیہ مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد و وسلم ربنا آتینا فی دنیا حسنت و فرآرتِ حسنت عذاب دبن ربنا ظلمنا انفسنا و علم تم ترحمنا الن من الخاسرین اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا اللہ علان طبحان کہنّّن تو منظالمین من الٰغ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں خطا کار ہیں مجرم ہیں پاپی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے کہ اللہ ہم تیرا کتنا شکر ادا کرے اللہ تو نے ہمیں بڑی نعمتوں میں رکھا ہے اللہ تو نے ہمیں بڑی نعمتوں میں رکھا ہے اللہ جب گرمی ہوتی ہے تو ٹھنڈے پہنچانے کے انتظام تو نے کیے ہیں جب ٹھنڈی لگتی ہے تو گرمی کا انتظام تو نے کیا ہے اے اللہ زندگی کے اتنے دن گزر گئے اللہ تیری قسم کوئی رات کبھی ہم بھوکے نہیں سوئے اللہ تیری قسم کبھی ہم پیاسے نہیں تڑپے اللہ کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اے اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم نے ایسے بھی دیکھے اللہ ہم نے ایسے بھی مسلمان دیکھے اللہ جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے اللہ جن کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں ہے اللہ ہم نے یہ بھی دیکھا اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ ہم تیرا کتنا شکر ادا کرے مولا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر ماں باپ گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تو بچہ محروم ہو جاتا ہے اور ماں باپ اگر چھوڑ دیتے ہیں اپنے ارمان کو کچلتے تو بچہ کھا لیتا ہے کہ اللہ اے اللہ تیرا احسان اور کرم ہے کہ تو نے ہمیں دینے میں کوئی کمی نہیں کی مولا اے اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے اللہ اگر تو چاہتا تو ہمیں بھی کچھ بنا سکتا تھا اے اللہ اگر تو چاہتا تو ہمیں بھی ایسا بنا سکتا تھا ارے اللہ تو چاہتا تو ہمیں کسی راستے پر سلا سکتا تھا اللہ تو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ دے سکتا تھا اے اللہ تو ہمیں زکوٰۃ کھانے والا بنا سکتا تھا لیکن اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے اللہ تو نے لینے والا نہیں دینے والا ہاتھ بنایا اللہ تو نے زکوٰۃ لینے والا نہیں دینے والا والا حاج بنایا اے اللہ تو نے ہمیں گھر عطا فرمائے اے اللہ تو نے ہمیں بیوی عطا فرمائی اللہ نے ہمیں بچے عطا فرمائے اللہ تو بکھاری نہیں بنایا اے اللہ تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا اللہ تیرا احسان اور تیرا کرم ہے مولا اے اللہ آج ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب کوئی بندہ تیرے سامنے روتا ہے اور اقرار کرتا ہے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اللہ تو آسمان سے کہتا میرے بندے میں نے تیری مغفرت کر دی میں تجھ سے راضی ہو گیا اے اللہ یہ تو آخری عشرہ ہے نا مولا آخری عشرہ ہے مولا اے اللہ ساری مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے بیٹھ گئے مولا اللہ اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں آتا ہے تو یہ نیت کر کے آتا اللہ اب تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہمارے چھوٹے بچے کو دیکھا اللہ ہم نے ہماری بیٹی کو دیکھا جب وہ ضد کرتی ہے اور ہمارا کپڑا پکڑ لیتی ہے یا ہمارا چھوٹا بیٹا جب ہمارا کپڑا پکڑ لیتا اور کہتا ہے ابا مجھے یہ چیز چاہیے امی مجھے یہ چیز چاہیے بیٹی کہتی ہے اماں مجھے یہ چاہیے بیٹی کہتی ہے ابا مجھے یہ چاہیے باپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ چیز بہت مہنگی ہے بیٹے کو منع کر دیتا ہے بیٹی کو منع کر دیتا لیکن بیٹا روتا روتا کونے میں بیٹھتا وہ بیٹی بھی روتی روتی کونے میں بیٹھتی باپ جاتا ہے اور کہتا بیٹا رونا بند کر دے میں تجھے وہ چیز لا کر دے دوں گا اے اللہ آج جب دنیا کا ایک آدمی رحم کرتا اللہ احتکاب کرنے والا بھی ایک تیرے سامنے کرنے والا ہے اے اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ آج ہم بھی تیرے سامنے کہتے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اللہ بڑا ڈر ہے مولا بڑا ڈر ہے مولا اے اللہ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی تھی تیرے نبی نے اس پر آمین کہا تھا حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے اے اللہ رمضان کے اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے مولا آخری عاشرہ آ چکا مولا رحمت کا عاشرہ چلا گیا مغفرت کا عاشرہ چلا گیا اللہ اے اللہ ہمیں روزہ رکھنا نہیں آیا مولا ہمیں صحیح روزہ رکھنا نہیں آیا مولا ہمیں تراوی صحیح پڑھنی نہیں آئی مولا اے اللہ معلوم نہیں آئندہ رمضان کس کو ملے گا نہیں ملے گا لیکن اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے اور اللہ یہ آخری عاشرہ ختم ہو اس سے پہلے ہمیں جہنم سے آزاد کروا دے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کروا دے اللہ تیرے پیارے نبی نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا عاشرہ مغفرت کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا اللہ جہنم سے آزادی کے عشرے میں ہم ہیں مولا اے اللہ اللہ اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ پیارے نبی نے جو خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے پیارے نبی نے جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ آخری گھڑی ہے قبولیت کی گھڑی مولا ہمارے ماں باپ کو تندرستی عطا فرما ہماری ماں کی عمر میں برکت عطا فرما ہماری ماں کو شفا عطا فرما اللہ ہم سب کے والدین کی عمر میں بہت برکت عطا فرما اللہ والدین جب تک دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے رہتے تو بچوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا کہ اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا اللہ اللہ بیٹا کیا کر سکتا ماں چلی گئی مرحوم ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ اے اللہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل اولیاء کرام کے صدق تفیل ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شاعر شان قبول فرما سبحان ربک رب کربل جدیام عصف السلام علیہ والحمدللہ رب للہ